یہی غیبت کی مثال فرض کیجیے آپ نے کسی کی غیبت کی اور پھر آپ معافی مانگ رہے ہیں غیبت تو بڑے مجمع میں کر دی اب تنہا اس کے گھر جا کے معافی مانگ رہے ہیں وہ معاف نہیں کرتا آپ کو وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں یہ جو ہزاروں لوگوں کے درمیان آپ نے ہماری برائی کی ان سب کی نگاہ میں تو ہماری حیثیت اس کی ضائع ہو گئی میں معافی کیسے یہ شخص عالم محشر میں بھی قابل عفو نہیں ہوگا شفاعت برحق ہے توجہ رہے شفاعت برحق ہے شفاعت برحق ہے اگر یہ بھی کلمہ گو ہے وہ بھی کلمہ گو ہے یہ بھی مومن ہے وہ بھی مومن ہے باقی سارے اعمال سارے دفعات سب کچھ درست ہے مگر یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس نے اس کی غیبت کی اور یہ اس کو معاف نہیں کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ معصومین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ اطحار وہ فرمائیں گے دونوں کو بلائیں گے کہ تو اسے معاف فرما دے تو اسے معاف کر دے میں کہہ رہا ہوں اولا یاد رکھیے گا یاد رکھیے کیا کسی کو زیب دیتا ہے کہ محمد و آل محمد کو انبیاء کو اولیاء کو یہ زحمت دے کہ وہ اس کی طرف سے دوسرے سے یہ کہیں کہ تو معاف کر دے یہ زیب دیتا ہے غیرت کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر جو مراتب ہیں اب وہ اس وقت بھی روایتیں ہیں وہ کہے گا میں معاف نہیں کرتا آقا میں معاف نہیں کرتا اس نے مجھے ہزاروں سینکڑوں یا لاکھوں کے درمیان رسوا کیا تھا میرے دل پہ داغ ہے میں معاف نہیں کرتا تو وہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کے نام اعمال سے جو حسنات ہیں وہ اس کے نام اعمال میں منتقل کر اس نے نماز نوافل پڑھی ہیں اس نے زیارتیں کی ہیں اس نے عمرے کی ہیں اس نے مستحبات ادا کی ہیں اس کے یہاں جو ثواب ہے وہ اس کو دے دو تاکہ یہ راضی ہو جائے جب تک راضی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ شخص بہشت میں نہیں جائے گا توجہ ہے یہ معاملہ آسان نہیں ہے یہ معاملہ آسان نہیں ہوگا جوانان عزیز بزرگان محترم خواتین محترم یہ معاملے آسان نہیں ہیں زندگی سرات مستقیم ہے محبت علی محبت حسن محبت حسین محبت زہرا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سب سے بڑھ کر محبت خدا یہ سب کام آئے گی مگر ان کی محبت کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی محبت کے سہارے آپ خلقت خدا کی کے حقوق کو ضائع کریں توجہ ہے یہ درس لے کر جائیں عہد کر کے جائیں